مدینے میں حق کا ظہور اسید بن حزیر بھی غصے کے مارے بےتاب ہو گیا کہ یہ مسلمان اپنے دام کو خود ہمارے گھروں میں پھیلا رہے ہیں سات بن ماس کی تقریر نے اسے اور گرما دیا اسید نے اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوا خاندانی عصبیت اور جاہلانہ حمیت پورے جوش پر تھی اسید اس عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کوئی سخت سست بات کہی تو نیزے اور تلوار سے اس کا جواب دوں گا پہل میری طرف سے ہوگی پھر سارا قبیلہ میری حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے ہمارے قبیلے کی دیکھا دیکھی دوسرے قبیلے بھی اسلام کے خلاف میدان میں آ جائیں گے اور پھر اس نئے دین کا یسرب میں قدم جمانا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا اسید کو مسلح آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ نے مصب بن عمیر سے کہا کہ دیکھیے اس قبیلے کا سردار آ رہا ہے اللہ کرے وہ آپ کی بات مان لے اور ہدایت کا پیام قبول کر لے مصب نے جواب دیا کہ اگر یہ شخص بیٹھ گیا تو میں اس سے یقیناً گفتگو کروں گا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسید لمبی لمبی ڈگیں بھرتا ہوا وہاں جا پہنچا اس نے کھڑے کھڑے مسلمانوں کو خوب گالیاں سنائی کہ تم ہمارے قبیلے کے احمقوں نادانوں اور نا سمجھ لوگوں کو بہکاتے ہو دیکھو میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا مصب اطمینان کے ساتھ اسید کی دشنام ترازیوں کو سنتے رہے ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ یہ اپنی باتیں ختم کر لیں تو میں کچھ کہوں ایسے غضبناک ناک آدمی کی باتوں کے بیچ میں بول پڑنا بھی ٹھیک نہیں روکنے سے اس کے عطاب کا پارا اور چڑھ جائے گا غیظ و غضب کی حالت میں نیکی کی بات اور الٹا اثر کرتی ہے اسید گالی گلوچ دے کر جب دل کی بھڑاس نکال چکا تو حضرت مصب نے انتہائی متانت اور نرمی کے ساتھ فرمایا کہ کاش آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں تو قبول فرما لے اور ناپسند ہوں تو ان پر توجہ نہ کریں اس عید پر حضرت مصب کے شینی لہجے کا بہت اثر ہوا کہ جس شخص کو گالیاں دے رہا تھا اس نے ایک دشنام کا بھی مجھے جواب نہیں دیا اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی اس کے لہجے میں کتنی نرمی اور شیرینی ہے لاؤ اس کی باتیں سن لوں بات سننے میں کیا مذائقہ ہے ہر آدمی دن رات میں بیسوں آدمیوں کی زبانی گفتگو سنتا رہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ یہ مصب آخر کیا کہتا ہے اسید اپنے ہتھیاروں سمیت زمین پر بیٹھ گیا اس کے کان مصب کی باتوں کے انتظار میں تھے یہ اضطراب اور انتظار خود حصول سعادت و فلاح کی طرف نظر نہ آنے والی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا حضرت مصب نے انتہائی دل نشی انداز میں اسید کو بتایا کہ اسلام کیا ہے اسید بڑے غور و توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنتا رہا اسلام کی ایک بات سن کر بھی اسے وحشت نہیں ہوئی حالانکہ نئی باتوں سے ابتدا میں طبیعت مانوس نہیں ہوتی مگر اسید کے لیے سعادت مقدر ہو چکی تھی اسلام کی حقیقت جب مصحف بیان کر چکے تو اس اثر کو اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی اسید نے خاموشی کے ساتھ قرآن سنا اور بدلے ہوئے انداز میں بولے یہ تو فرمائیے کہ جب کوئی آپ کے دین میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں حضرت مصب نے جواب دیا ہم ایسے آدمی کو نہلا کر پاک کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کل میں شہادت پڑھا دیتے ہیں اسید ہتھیاروں کو زمین پر پھینک کر تیزی کے ساتھ اٹھا کپڑے دھونے اور نہانے لگا مصب اسد اور دوسرے مسلمان اسید کی اس تیاری کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ جس زمان پر ابھی ابھی گالیاں جاری تھیں اب اس سے اللہ کی بڑائی اور محمد کی نبوت کی شہادت ادا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اسید نہا دھو کر اور صاف کپڑے بدل کر مسب کے سامنے آیا اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کل میں شہادت پڑھا اسید جو تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے یہاں آیا تھا اب خود مسلمان بن کر روانہ ہوا سعد بن ماز بڑی بے چینی کے ساتھ اسید کا انتظار کر رہے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے اور واقعہ کیا صورت اختیار کرتا ہے اسید کی واپسی کی تاخیر ہو جانے سے فکر اور بڑھ گئی طرح طرح کے اندیشے دل میں پیدا ہوتے تھے یہ بھی خیال آتا تھا کہ بات چیت بڑھتے بڑھتے کہیں ہاتھا پائی اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آ گئی ہو اسید تنہا گیا ہے وہ اتنے بہت سے لوگ ہیں کیا عجب ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو سعد بن ماز نے دور ہی سے حضرت اسید کو دیکھ کر کہا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا اسید سر سے پیر تک بدل گئے تھے دل کی پاکیزگی اور ضمیر کی صفائی چہرے سے نمایاں تھی ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اسید وہ نہیں رہے جو اب سے چند پہلے تھے ایمان کا نور آنکھوں سے چمک رہا تھا اور یقین کے کمل جبین و رخصار میں کھل رہے تھے حضرت اسید کے ہاتھ پاؤں آنکھیں ٹھوڑی ماتھا غر سارا جسم وہی تھا مگر دل بدل گیا تھا اور دل کے بدلتے ہی زندگی اور سے اور ہو گئی زندگی میں تمام کار فرمائی دل ہی کی ہے اسی کے سانچے میں زندگی ڈھلتی اور صورت پکڑتی ہے حضرت مصب نے پھر سعد بن ماس پر اسلام پیش کیا سعد نے کچھ سوالات کیے تھوڑی دیر بحث مباحثہ اور سوال جواب ہوتے رہے مصحف نے ہر سوال کا تشفی آمیز جواب دیا اسلام کی حقیقت خوب کھول کر بیان کی وہ چاہتے تھے کہ سائل کے ذہن میں اسلام کی حقیقت پوری طرح اتر جائے کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے صرف اجمال سے کام نہ چلے گا سات تفصیل چاہتے تھے حضرت مصحف کے جوابات نے سات بن ماس کو مطمئن کر دیا حقیقت کھل گئی حق واضح ہو گیا صداقت سامنے آ گئی انہیں یقین ہو گیا کہ فلاح و نجات کی سرات مستقیم اسلام اور صرف اسلام ہے اب تک خود میں اور میرا قبیلہ گمراہی کی بھول بھلیوں میں ٹکرے مارتا رہا ضلالت و نادانی کی زندگی کو اب بدل دینا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے کہ یہی ذات حق و صداقت کا مرکز ہے سات بن ماز خوشی خوشی اٹھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں پھر پہنچے اور نہایت جوش اور گرمی کے ساتھ تبلیغ کی قبیلے کے لوگ سات کا احترام کرتے تھے ان کی دانائی اور فراست بھی مسلم تھی سات کے اثر سے بنی عبداللہ شل کے تمام لوگ ایک دن میں مسلمان ہو گئے حضرت سعد بن ماز کے اسلام لانے سے یسرب میں مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی اور تبلیغ و تسکیر کا کام زیادہ قوت کے ساتھ ہونے لگا مدینے کے لوگ نہ جانے کب سے ہدایت کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے حق کی آواز کان میں پہنچی اور خدا کی بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے جانصار فدائی بن گئے ان کے مزاج جبلت اور افتاد تباہ کو اسلامی تعلیمات سے خاص مناسبت تھی ذرا سی رگڑ میں دلوں کی زنگ چھٹ جاتی مکہ والوں کی طرح ہر دھرم طبیعتیں انہوں نے نہ پائی تھی وہ حق شناس تھے سچائی کھل کر سامنے آتی اس کو ماننے میں تامل نہ کرتے سعادت مند روحوں کا یہی رہا ہے کہ قبول حق میں ہیلا سازیوں سے کام نہیں لیتی اس کے بعد پھر دوبارہ یسرب کے لوگ حج کے لیے مکہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی قرآن سنایا نیکی کی دعوت دی گناہوں کی مذمت فرمائی اب یہ لوگ جو مکہ سے یسرف واپس لوٹے سارے شہر میں اسلام کا غلغلہ بلند کر دیا مرد تو مرد عورتیں تک اللہ کا پیام ایک دوسرے کو پہنچاتی بازاروں بیٹھکوں چراگاہوں اور شبستانوں میں اسلام ہی کے تذکرے ہوتے یہاں تک کہ یسرب میں نہایت زور و شور کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا قبیلے کے قبیلے اور خاندان کے خاندان اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے اور تبلیغ حق کے لیے ایک ایک یسربی مسلمان مصب بن عمیر بن گیا حق پرستی کے جرم میں کفار قریش دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ اسلام ان کی مخالفتوں کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے لوگ باہر سے آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں قرآن کی حکمت آمیز سادگی اور بلاغت نے ان کی شاعرانہ سحر بیانی کو گنگ بنا دیا انہوں نے ایک بار پھر اکٹھا ہو کر جلسہ کیا کہ حج کے موسم میں قبائل آتے ہیں انہیں جس طرح بنے محمد ابن عبداللہ کے پاس جانے ان کی باتیں سننے اور مسلمانوں سے ملنے جلنے سے روکنا چاہیے اب تک ہماری باتیں باہر کے لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکیں یسرف کے کتنے ہی سربراہوردہ لوگ محمد سے ملے اور پھر انہی کے ہو کر رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ ابن عبداللہ کی ذات سے کوئی ایسا عیب منسوب کر دیں جسے سن کر لوگ ان سے بیزار ہو جائیں بلکہ نفرت کرنے لگیں ہمیں مشہور کر دینا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ کاہن ہے مجلس شورہ کے بعض ارکان نے کہا میں نے بہت سے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں لیکن محمد جو کچھ کہتا ہے وہ کاہنوں کی باتوں سے بالکل مختلف ہے جب ہماری اس تہمت پر لوگ محمد کے کلام کو پرکھیں گے اور اس میں کاہنوں کے کلام کی صفت نہ پائیں گے تو ہم دروہ گو اور مفتری ثابت ہوں گے بوڑھے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم کہیں گے شخص مجنو ہے مجمع سے آواز آئی یہ تہمت بھی بے اصل ثابت ہوگی محمد میں جنون کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ولید بولا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو صاحب ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد شاعر ہے قریش نے کہا شیر اور اس کی اقسام کو ہم عربوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا محمد کا کلام شیر سے کسی طرح ملتا جلتا نہیں ہے ولید قبا کا تکمہ کھولتے ہوئے بولا آپ ہماری ایک ایک بات کی کاٹ کر رہے ہیں لیجئے آخری بات سنیے ہم کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے اس کے کلام میں جادو اس کی آواز میں سحر اور خود اس کی صورت ساہرانہ ہے کہ آدمی اس کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے چند لوگوں نے کہا یہ بھی جھوٹی اور بے سروپا ثابت ہوگی ہمیں کوئی ایسا عیب محمد میں لگانا چاہیے جو ٹھیک ثابت ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ میں ہماری ساکھ بنی رہے صلی اللہ علیہ وسلم ارے بھائیو جادوگر تو عام طور پر نجیس اور پلید رہا کرتے ہیں اور محمد تو انتہائی پاک صاف رہتے ہیں اور پھر ان کی صورت میں جو بزرگی اور تقدیس پائی جاتی ہے اسے تم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آخر کس طرح چھپا دو گے تجربہ کار اور جہاندیدہ ولید کے جواب پر ایان قریش اور امائد مکہ بغلے جھانکنے لگے ان سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا باطل کا خاصہ ہے کہ حق کو کامیاب دیکھ کر وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے محکم دلیلیں سن کر اور واضح نشانیاں دیکھ کر جہالت میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے کفار قریش بھی پوری قوت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں آ گئے ظلم و ستم کے ہر ممکن حربے کو ان بدبختوں نے پرستاران حق کے خلاف استعمال کیا جتنی برائی سچائی کے مٹانے کے لیے کر سکتے تھے اس میں انہوں نے کوتا ہی نہیں کی ام القرا کا ایک محلہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف محاذ جنگ بنا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عقل کے اندھوں اور دل کے کھوٹوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتے تھے اور یہ اصرار کرتے تھے کہ نہیں اجالے میں نہیں آئیں گے اپنے باپ دادا کے آثار کو ہم نہ مٹنے دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدا واحد کی پرستش کرو بتوں کی پوجا چھوڑو قریش کہتے کہ واہ ہم اس شخص کی باتوں میں آ کر کیا اپنے معبودوں سے کنارہ کشی کر لیں جو صدیوں سے ہماری قوم کے خدا رہے ہیں اور جن سے ہمیں ہر طرح کا فائدہ پہنچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا لات کو ہم ذلیل کر دیں حبل سے رشتہ توڑ دیں عزا کی بارگاہ میں ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے اور نصر اکیلا رہ جائے جب تک ہماری جان میں جان ہے محمد کی امیدوں کو ہم پورا نہ ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین مفقر موجودات خلاص کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے زہر کے پیالے چھین کر آب حیات کے جام دے رہے تھے مگر وہ کوتا ہندیش لڑتے تھے مرنے مارنے کے لیے تیار تھے کہ ہمیں تمہارا آب حیات نہیں چاہیے ہمارے آبا اجداد جس زہر کو پیتے چلے آئے ہیں ہم بھی اسی کو پیئیں گے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے ظالم اور حق ناشناس قریش پھولوں کے جواب پتھروں سے دے رہے تھے احسان ناشناسی کے ایسے دردناک منظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے جس بے دردی چکاوت اور بے رحمی کے ساتھ مظالم کیے اس کے تصور سے آج بھی انسانیت کام کام جاتی ہے گھر والوں نے بہت سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا کھانا پینا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بند بعض بعض صحابی کے جسم سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کپڑے تک اتروا لیے لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو دھوپ میں بٹھاتے لوہا گرم ہو کر تپنے لگتا آگ کی طرح گرم لوہا تیز دھوپ اور بھٹی کے بھوبل کی مانند گرم ریت صحابہ کے جسم ان آتش فشانیوں کی تاب نہ لا کر جھلسنے لگتے بدن کی چربی تک پگھل جاتی مگر حق کا نشہ اتنا تیز تھا کہ ان ترشیوں سے اترتا تو اور ہو جاتا بلال رسول اللہ کے جانسار غلام تھے سیاہ رنگت مگر دل چاندنی سے زیادہ اجلا تبلیغ حق و صداقت میں پیش پیش بلال مسلمان ہونے کے بعد آستان نبوت ہی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے تھے مسلمانوں میں غریب امیر اور آزاد و غلام کا امتیاز نہ تھا جو اسلام کے دائرے میں آ گیا وہ مسلمان کا بھائی ہو گیا نسل و رنگ کی مفاقرت اور عمارت و سیادت کا غرور صحابہ میں نہ تھا ان کی نگاہ میں عزت کا معیار پرہیزگاری اور نکوکاری تھا یہ سب ایک ہی جیسے تھے قریش نے جب یہ دیکھا کہ بلال حبشی غلام ابو بکر عمر اور علی عثمان کے برابر بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا تو ان کو اور زیادہ غصہ آتا کہ یہ اسلام تو ہمارے آبائی عقائد کے ساتھ خاندانی عظمت اور نسلی وقار کو بھی کاٹ میں ملائے دیتا ہے حبش کا غلام اور ابو طالب ابو قحافہ اور قطاب جیسے ایان قریش کے بیٹوں کی برابری کرے یہ کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے اس طرح تو حبش عراق شام ایران اور حضر موت کا ہر غلام مسلمان ہو کر ہم قریشیوں کا ہم پلہ ہو جائے گا یہ تو عظمت قریش کی کھلی ہوئی توہین ہے ہم نے اپنے خاندانی عزت کی ہزاروں سال سے حفاظت کی ہے جنگ کے میدان ہماری تیغ زنی زور آزمائی اور بے جگری کے شاہد ہیں ہم نے سینوں پر تلواروں نیزوں برچھیوں اور تیروں کے زخم کھائے ہیں مگر قریش کی عظمت کو نیچا نہیں ہونے دیا ہمارے نصب نامے دنیا کے تمام قوموں سے زیادہ مستند اور باوقار ہیں مگر اب تو محمد ابن عبداللہ کا لایا ہوا دین ہمارے قبائلی عزت کو یقیناً نہ رہنے دے گا ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے جب بلال حبشی کو ہم ابو بکر و علی کے دوش بدوش نماز پڑھتا اور زانوں سے زانوں ملائے ہوئے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں دلوں کی جھنجلاہٹ نے جبر ستم کا روپ دھار لیا کفار قریش حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر شوق چھوکروں کو سونپ دیتے اور قریش کے یہ نا ہنجار حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے کفار تالیاں بجا بجا کر ہنستے کہ بلال اسی کا مستحق ہے کا غلام مکے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا اس کھینچا تانی میں بلال کی گردن لہو لہان ہو جاتی یہ ان بد بختوں کا روز کا مشغلہ تھا بلکہ تفریح وہ نادان یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم بلال کو ذلیل کر رہے ہیں اس حقیقت سے وہ بے قبر تھے کہ ایسی اونچی باتوں سے سچائی اور بلند ہو جاتی ہے سب سے بڑی ذلت سیرت و کردار کی ذلت ہے آدمی کی زندگی اپنے کردار کے سبب باعزت ہو تو پھر عزت کو دنیا والے نیچا نہیں کر سکتے سچائی ظالموں کے ہاتھ سے جوتوں کا ہار پہن کر بھی پست نہیں ہوتی یہ لوگوں کی بھول اور کم نظری ہے جو وہ ایسا سمجھتے ہیں امیہ بن قلف کے حضرت بلال مملوک تھے وہ ظالم آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا پھر آپ کی چھاتی اور پیٹ پر گرم پتھر رکھتا بلال کے بدن کی کھال جھلس جھلس جاتی مگر اسلام کا یہ فدائی اس سالم میں بھی عہد عہد کا نعرہ لگاتا اور آتش سامانیوں کے درمیان خدا کی توحید کا اقرار کرتا حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو کفار طرح طرح کے عذاب دیتے یہ تکلیفیں انتہائی بے رحمانہ اور شقاوت آمیز تھی ایک بار عمار کے گھر والوں کو کفار ستا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آل یاسر نے رسول اللہ کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا ان مظلوموں کی نگاہیں زبان حال سے کہہ رہی تھی یہ جرم عشق تو ہم میں کشت تو نیز بر سر بام آ کے خوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل یاسر صبر کرو جنت کا وعدہ بالتحقیق تحقیق تمہارے لیے ہے اپنے آقا و مولا کی زبان سے اس بشارت کو سن کر امار بن یاسر کے گھر والوں کے چہروں پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی زبان نہیں دل کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کا قلادہ اب ہماری گردنوں سے نہیں نکل سکتا چاہے ہمارے جسموں کا ایک ایک جوڑ کیوں نہ جدا ہو جائے ہم اب آپ ہی کے ہو کر جینا اور مرنا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں اب اسلام سے نہیں پھیر سکتی اور ہم نے کچھ سمجھ کر مکہ کی فراغ و وسیع زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی ایک ایک صحابی کافروں کے ظلم ستم کا نشانہ بن رہا تھا اذیت کوشیوں کے انداز بھی عجیب و غریب تھے کسی مسلمان کو درخت سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا اور چٹائی میں آگ دے کر دھواں اس کی ناک میں پہنچایا جاتا کسی کے دونوں ہاتھ پلنگ کے پایوں کے نیچے دبا کر کئی کئی آدمی اس پر بیٹھ جاتے اور غریب کے ہاتھوں کی کھال کچل جاتی ذلت اذیت اور ایزا رسانی کے جو سامان وہ کر سکتے تھے وہ سب کے سب ان ظالموں نے کر ڈالے خود ذات رسالت کے ساتھ وہ گستاخیاں کی کہ انسانیت کی شیرک بل بلا اٹھی حضور جس راہ سے گزرتے اس میں کانٹے بچھائے جاتے اور پائے مبارک کانٹوں کی نوکوں سے زخمی ہو جاتے حضور راستے سے جا رہے ہیں اور تمام جسم مٹی میں اٹ گیا ایک بار حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بن ابی معید بہت دیر سے تاک لگائے بیٹھا تھا اس نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر آپ کی گردن میں چادر ڈال دی اور اس زور سے چادر کو بل دے کر اینٹا کہ رحمت دو عالم کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے حضرت ابو بکر نے شدید مزاحمت کی اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شقی کے ہاتھوں سے چادر جیسے تیسے چھڑائی حضرت ابو بکر بولے کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور جو یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر اس حالت میں تشریف لائے کہ سر اقدس گرد میں اٹا ہوا تھا ایک کافر کی گستاخی نے فرق رسالت اور جبین سعادت کو گردالوت کر دیا تھا حضرت سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو پانی کا برتن لے کر دوڑی سر اقدس پر پانی ڈالا گرد دھونے لگی آنکھوں میں آنسو آ گئے کے باوجود گریا نہ رک سکا حضور نے معصوم کم سن بیٹی کو روتا دیکھ کر فرمایا جانے پدر رو نہیں خدا تیرے باپ کو بچا لے گا مکے میں بکریوں اور اونٹوں کے لیے پناہ تھی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر امن و سلامتی کی تمام راہیں بند کر دی گئی تھی اس بستی کا ایک ایک ذرہ آپ کا دشمن تھا در و دیوار آپ کے خون کے پیاسے تھے ہر طلوع ہونے والی صبح کافروں کی ایزا رسانیوں میں ایک نئے باپ کا اضافہ کر دیتی کفار قریش ذات رسالت اور صحابہ کرام کے مٹانے پر پوری طرح تل گئے تھے قبائلی نظام اور مقاصمتوں نے اسلام دشمنی کی صورت اختیار کر لی تھی ہر کافر مسلمانوں کے ستانے میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا خدا کے نیک بندوں کو ستا کر وہ لوگ اپنی محفلوں میں فقر کرتے اور ایک دوسرے کے ظالمانہ کار ناموں کو سراہتے سچائی آتشی امتحان سے گزر رہی تھی حق آزمائش کی بھٹی میں تپایا جا رہا تھا اسلام کا سفینہ مخالفت کف کے ہولناک ناک طوفان کے مقابل تھا تصادم پر قطر ٹکراؤ حوصلہ شکن دشمنی مسلحین اور پرستارہ نے حق و صداقت کو بہرحال مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر کفار قریش بڑے بے درد مخالف تھے رحم و کرم اور افو درگزر تو وہ جانتے ہی نہ تھے سچی بات کا جواب ان کے پاس تلوار نیزے اور برچھی اور پتھر کے سوا کچھ نہ تھا ان کی دشمنی کا کوہ آتش فشاں پوری قوت کے ساتھ آگ اگل رہا تھا عداوت شباب پر تھی کسی کسی کافر نے تو اپنا کام دھندا تک چھوڑ دیا اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے یہ اشار کیا تھا وہ اس جہالت کو بہت بڑی قومی خدمت سمجھتا تھا نسلی عصبیت بربادی اور ہلاکت کے ہر ممکن ذرائع کے ساتھ میدان میں آ گئی تھی باطل کا حق سے ٹکراؤ ہو رہا تھا کفر مطمئن تھا کہ مٹھی بھر انسان ان صفہ کانہ مخالفتوں کا آ کر کب تک مقابلہ کرتے رہیں گے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے انہیں جھکنا پڑے گا اور اگر انہوں نے شکست قبول نہ کی تو وہ مٹ جائیں گے موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے اور ہلاکت ان کی راہ دیکھ رہی ہے گنتی کے چند آدمی ہزاروں بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے گھاس کے تن کے کتنے ہی پرجوش اور حوصلہ مند کیوں نہ ہو طوفان کی ٹکر سہ نہیں سکتے